إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه أعذبه عذابا لا أحدا من العالمين وہ وقت بھی یاد کے قابل ہے کہ جب حواریوں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے کچھ کھانا نازل فرما دے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں عیسب نے مریم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد میں ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جائے اور آپ ہم کو عطا فرما دیجئے اور آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے آسمان سے مائدہ کا نزول یہاں معاہدہ کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے اس لیے اس سورے کا نام سورہ معاہدہ رکھا گیا اس میں بھی اللہ پاک نے اپنے بندے اور رسول عیسیٰ علیہ السلام پر احسان کا اظہار فرمایا ہے یعنی نزول معاہدہ کی دعا قبول کی گئی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک زبردست معجزہ اور حجت قاطعہ ہے بعض ایمہ نے بیان کیا ہے کہ یہ قصہ انجیل میں مذکور نہیں اور مسلمانوں کے سوا نصارہ اس سے واقف نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے انہیں مطلع کر دیا قول باری ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین یعنی حواری نے کہا کہ اے عیسیٰ کیا آپ کے رب سے یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے ایک بنا بنایا خوان نعمت نازل فرمائے یہاں اکثر قاریوں نے یستطیعو پڑھا ہے یعنی کیا آپ کے رب سے یہ ممکن ہے دوسرے قاری تستطیعو پڑھتے ہیں یعنی کیا آپ سے یہ ممکن ہے کہ اپنے رب سے سوال کریں معدہ پر استعام خوان کو کہتے ہیں بعض کا بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنی حاجت اور فقر کی وجہ سے یہ سوال کیا تھا کہ ہر روز ایک خوان اترا کرے جس کو ہم کھائیں اور عبادت کے لیے قوت حاصل کر سکیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ایمان ہی رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایسا سوال نہ کرو طلب رزق میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی چیز تمہارے لیے فتنہ بن جائے تو حواریوں نے کہا کہ ہم غذا کے محتاج ہو گئے ہیں ہمیں کھانے کے لیے چاہیے اور جب ہم آسمان سے اترتا ہوا معاہدہ دیکھیں گے تو ہم کو پورا اطمینان ہو جائے گا اور آپ پر ہمارا ایمان بڑھ جائے گا اور آپ کے رسول ہونے کا کامل یقین ہو جائے گا اور ہم خود اس کے گواہ بن جائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور سچائی کی دلیل واضح ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے رب آسمان سے ہم پر ایک معاہدہ اتاریے اس روز کی یادگار میں ہمارے اگلے اور پچھلے لوگ عید منائیں گے سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تکون لنا عیدن سے مراد یہ ہے کہ ہم اس روز نمازیں پڑھنے لگیں گے قطع رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم سے بعد آنے والوں کے لیے یہ دن یوم یادگار بن جائے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تاکہ ہم سب کے لیے ایک عبرت بن جائے اور تصدیق رسالت کے لیے دلیل کافی ہو سکے اور اے اللہ تعالیٰ ہر بات پر آپ کی قدرت کی اور میری دعا کی قبولیت کی دلیل بن سکے تاکہ لوگ میری رسالت کی تصدیق کر سکیں اپنی طرف سے بلا کلفت و تعب خوشگوار رزق بھیجیے آپ خیر الرازقین ہیں تمام روزی دینے والوں میں بہترین روزی دینے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میں خوان اتاروں گا لیکن اگر اس پر بھی تمہاری قوم نے کفر کیا اور مخالفت برتی تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ کسی نے ایسا عذاب نہ چھکا ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ یوم تقوم ادخل اشد اور فرمایا ان المنافقین فی الاسفل من النار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ قیامت کے روز شدید ترین عذاب جن پر ہوگا وہ یہ تین ہیں منافق لوگ معاہدہ اترنے کے بعد بھی جنہوں نے کفر کیا اور فرعون کی امت نزول معاہدہ سے متعلق سلف کی روایات ابن عباس صدی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ کیا تم تیس دن تک کے روزے رکھو گے پھر اللہ تعالیٰ سے نزول معاہدہ کا سوال کرو گے تاکہ وہ تمہاری درخواست قبول کرے کیونکہ اجر اسی کو ملتا ہے جس نے خود بھی عمل کیا ہو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تیس دن روزے رکھے اور پھر کہا کہ اے خیر کی تعلیم دینے والے عیسیٰ آپ نے کہا تھا کہ عمل کرنے والوں کو اس کا اجر ضرور ملتا ہے آپ نے ہمیں تیس دن روزے رکھنے کے لیے کہا اور ہم نے ایسا ہی کیا تیس دن ہم کسی کی نوکری کرتے ہیں تو وہ ہم کو روزی یا تنخواہ دیتا ہے تو اب کیا آپ کے اللہ ہم پر معاہدہ اتاریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو حواریوں نے جواب دیا ہم تو اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں اور خود بھی یقین کر کے دوسروں کے سامنے بھی گواہ بننا چاہتے ہیں غرض یہ کہ آسمان سے معاہدہ اترا جس میں سات مچھلیاں اور سات روٹیاں تھیں اور ان کے سامنے آ کر رک گیا جسے شروع سے لے کر آخر تک تمام لوگوں نے کھایا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں جنت کے میوے تھے کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنے کے بعد بازو والے بنی عاجل کے ایک آدمی سے کہا جانتے ہو کہ بنی اسرائیل کا معاہدہ کیسا تھا لوگ اس میں سے کھاتے جاتے تھے اور وہ ختم نہیں ہوتا تھا اور کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم اس میں خیانت نہ کرو گے اور کل کے لیے ذخیرہ کرنا نہ چاہو گے تو یہ تمہارے لیے پائیدار رہے گا اگر تم نے ذخیرہ کیا تو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ کسی کو نہ دیا گیا ہوگا لیکن پہلے ہی دن انہوں نے اس میں سے چھپا رکھا اور خیانت کی اور اے اہل عرب تم بھی اونٹوں اور بکروں کی دمیں مڑوڑتے تھے یعنی نہایت ذلیل حالت میں تھے اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک رسول پیدا کیا تم اس کا حسب نصب جانتے ہو اس نے تمہیں اطلاع دے دی کہ تم عجم پر بھی غالب آنے والے ہو اور بڑے مالدار بننے والے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تمہارے رسول نے بھی تمہیں منع کر دیا ہے کہ سونے چاندی کا ذخیرہ نہ کرو اللہ کی قسم کوئی دن نہیں جاتا کہ تم اپنا یہ خزانہ بڑھاتے نہ رہتے ہو دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح اللہ تعالیٰ کہیں تمہیں بھی عذاب علی میں مبتلا نہ کر دے اسحاق ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ معاہدہ میں سات مچھلیاں اور سات روٹیاں تھیں لوگوں نے کھایا اور کل کے لیے بھی اٹھا رکھا چنانچہ معاہدہ کا آنا بند ہو گیا کہتے ہیں کہ اس میں ہر قسم کا ذائقہ تھا اور جنت کے میوے ہوتے تھے ہر دن اترتا رہا اسے چار ہزار آدمی بیٹھ کر کھاتے تھے اور جب کھا چکتے تو اور اتنا ہی موجود ہوتا جو کی روٹیاں ہوتیں سب لوگوں کے کھا لینے کے بعد بھی بچ رہتا سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بکرے کے گوشت کے سوا ہر چیز ہوتی اکرمہ کہتے ہیں کہ چاول کی روٹیاں ہوتی تھیں وہب اور سلمان الخیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے معاہدے کا سوال کیا گیا تو انہیں برا معلوم ہوا اور کہا کہ زمین سے تمہیں جو رزق دیا گیا ہے اسی پر قناعت کرو اور آسمان سے رزق نازل ہونے کا سوال نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہوگا اور سمود نے جس طرح اپنے نبی سے سوال کیا تھا لیکن سوال پورا ہونے کے باوجود کفر کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہو لیکن وہ اصرار کرتے رہے اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ سے دعا کیے بغیر چارہ نہیں تو اپنا جبہ اتار دیا اور کالے بالوں کا کرتا اور جبہ پہن لیا کمبل اوڑھ لیا وضو اور غسل کر کے سوم آ گئے دیر تک نماز پڑھتے رہے پھر قبلہ رخ کھڑے ہو گئے اپنے قدم جوڑ لیے ٹخنے سے ٹخنا ملا لیا انگلیاں سیدھی رکھ لیں سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیا سر جھکا لیا اور نظریں نیچی کر لیں رخساروں پر سے آنسو بہتے ہوئے داڑھی پر سے ہوتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے اب ایک سرخ خوان دو بادلوں کے درمیان آسمان سے اترنا شروع ہوا لوگ اسے اوپر سے گرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے رو رہے تھے کیونکہ باری تعالیٰ نے شرط لگا کر نزول معاہدہ کیا تھا کہ اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائیں گے تو سخت ترین عذاب اٹھائیں گے وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ آپ اس کو رحمت بنائیے اور عذاب نہ بنائیے کتنی عجیب باتیں جو جو میں نے آپ سے مانگی تھیں وہ آپ نے مجھے عطا کی اے اللہ ہمیں شاکر بنائیے اے اللہ اس معاہدے کے سبب غضب بننے سے میں پناہ مانگتا ہوں اس کو سلامت و عافیت بنائیے اور فتنہ نہ بنائیے وہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ خوان ان کے حواریوں کے سامنے آ کر ٹک گیا اور اس میں سے ایسی خوشبو پھوٹ پڑی کہ کبھی ایسی خوشبو سونگنے میں نہ آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حوالین سجدہ شکر میں گر پڑے کیونکہ ایسی عظیم نشانی اور عبرت ناک چیز انہوں نے دیکھی جس کی انہیں امید نہیں تھی یہود اس امر عجیب کو دیکھ رہے تھے اور ان کے دل رنج و غم سے بھرے ہوئے تھے پھر وہ آپ ہی آپ بل کھاتے ہوئے چل دیے اب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی خوان کے پاس آئے خوان پر رومال ڈھکا ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس پر سے رومال کون ہٹائے گا ہم میں سے جو اپنے نفس پر سب سے زیادہ مطمئن ہے اور امتحان الہی میں سب سے زیادہ نڈر ہے وہ رومال ہٹائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے رزق کو دیکھیں اور اللہ کا نام لے کر کھانے لگیں حواریوں نے کہا یا روح اللہ آپ سے بڑھ کر اس کا حقدار کون ہے یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام اٹھے تازہ وضو کیا مسجد آئے نماز پڑھی کچھ دیر تک روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ معاہدے کو کھولنے کی اجازت دیجیے اور اس میں قوم کے لیے برکت اور اس قطع فرمائیے اب خوان کے پاس جا کر رومال ہٹایا دیکھا کہ اس میں ایک بڑی تلی ہوئی مچھلی رکھی ہوئی ہے جس کے پوست پر نہ فلوس ہیں اور نہ گوشت میں کوئی کانٹا ہے روغن اس میں سے بہہ رہا ہے اس میں ہر قسم کی سبزیاں بھی ہیں سوائے مولی کے اس کے سر کی طرف سرکہ ہے اور دم کی طرف نمک ہے سبزیوں کے اطراف پانچ روٹیاں ہیں جن میں سے ایک پر روغن زیتون ہے اور دوسری پر کھجورے ہیں اور پانچ انار ہیں ہواریوں کے سردار شمعون نے کہا کہ یا روح اللہ یہ ہماری دنیا کا طعام ہے یا جنت کا طعام ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ جو کچھ عجائبات دیکھ رہے ہو اس سے عبرت لو اور ان سوالات سے باز آؤ مجھے تو ڈر ہے کہ یہی نشانی کہیں تمہارے لیے عذاب کا سبب نہ بن جائے شمعون نے کہا نہیں رب اسرائیل کی قسم اے سچی ماں کے بیٹے میرا مقصد اس سے کوئی سوال کرنا نہیں تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہ یہ تعام دنیا ہے اور نہ طعام جنت یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمان ہی میں پیدا کر لیا ہے وہ صرف کن فرما دیتے ہیں اور طرفت العین یعنی آنکھ کے جھپکنے جتنی دیر سے بھی کم مدت میں وہ چیز مخلوق وجود میں آ جاتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ اور کھا کر شکر کرو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائیں گے کیونکہ وہ بدیع ہیں اور قادر اور شاکر ہیں نے کہا اے روح اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس معجزے کے اندر اور ایک معجزہ ہمیں دکھائی دے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ کیا یہ نشانی جو تم نے دیکھی کافی نہیں کہ اسی میں پھر دوسری نشانی کا سوال کرتے ہو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے مچھلی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا چنانچہ وہ بھنی ہوئی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور تر و تازہ ہو کر تڑپنے لگی شیر کی طرح منہ پھاڑنے لگی اس کی آنکھیں گھومنے اور چمکنے لگی اس کے جسم پر کھپل بھی نمودار ہو گئے یہ دیکھ کر لوگ ڈر گئے عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ تم تو اور ایک نشانی مانگ رہے تھے اور تمہیں دکھائی گئی تو ڈرنے لگے مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ تمہارے لیے عقاب اور فتنے کا سبب ہوگا اب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیسی تھی ویسی ہو جا چنانچہ وہ پہلے ہی کی طرح بھنی ہوئی بن گئی لوگوں نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام آپ پہلے کھائیے پھر ہم کھائیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ جس نے مطالبہ کیا ہے اسی کو پہلے کھانا چاہیے یعنی تم لوگ شروع کرو جب حوالیوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کھا رہے ہیں تو ڈر گئے کہ نزول معاہدہ ناخوشی کا سبب ہے اور اس کے کھانے میں اندیشہ ہے اور رک گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فقیروں غریبوں اور مریضوں کو بلایا اور کہا کھاؤ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا رزق ہے اور تمہارے نبی کی طرف سے دعوت ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جنہوں نے یہ تمہیں دیا ہے تمہارے لیے مبارک ہے اور دوسروں کے لیے عقوبت ہے چنانچہ وہ سب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانے لگے چنانچہ تیرہ سو مرد اور عورتوں نے کھایا اور سب پیٹ بھر کر اٹھے پھر یہ معاہدہ آسمان کی طرف چلا گیا اور لوگ دیکھتے ہی رہ گئے ہر فقیر کھا کر غنی بن گیا اور ہر مریض تندرست ہو گیا پھر یہ ہمیشہ غنی اور تندرست رہے اور جن حواریوں نے کھانے سے انکار کیا تھا وہ سخت نادم رہے اور مرتے دم تک کھانے کی حسرت ان کے دلوں میں باقی رہی اور جب یہ معاہدہ اترا ہے تو ہر طرف سے سارے بنی اسرائیل ٹوٹ پڑے غنی فقیر چھوٹے بڑے مریض و تندرست کھانے کے لیے ایک پر ایک گر رہے تھے اب عیسیٰ علیہ السلام نے سب کی باری مقرر فرما دی ایک دن آ کر جو کھاتے وہ دوسرے دن نہ آتے درمیان میں ایک دن چھوڑ کر آیا کرتے اس طرح چالیس دن گزر گئے دن بھر کھانے کا سلسلہ جاری رہتا پھر معاہدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کی طرف چڑھ جاتا حتیٰ کہ لوگ اس کا سایہ زمین پر گرتا ہوا دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ معاہدہ میں میرا رزق فقرا اور یتیم اور مریضوں کے لیے ہے تونگروں کے لیے نہیں مالداروں کو یہ بات بری لگی باتیں بنانے لگے خود بھی شک میں پڑ گئے اور لوگوں کو بھی شک میں ڈالنے لگے اور غلط باتیں پھیلانے لگے شیطان نے ان پر قبضہ کر لیا اور اچھے لوگوں کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالے چنانچہ وہ کہنے لگے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام سچ بتانا کہ کیا یہ نزول معاہدہ آسمان سے حق بات ہے کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ شک میں ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ تعالیٰ کی قسم تم ہلاک ہو گئے تم نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کی دعا کرے اور جب اس نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمت اور اپنا رزق اتارا اور تمہیں اپنی نشانی اور عبرتیں بتائیں تو لگے تم انکار و شک کرنے اب عذاب کی خبر سن لو وہ تمہیں آ دبوچنے والا ہی ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خود تم پر رحم فرما دیں تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ میں تکذیب کرنے والوں یعنی جھٹلانے والوں کو نہیں چھوڑوں گا جو نزول معاہدہ کے بعد کفر کرے اس سے متعلق شرط ہی یہ تھی کہ اسے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ اب تک نہ دیا گیا ہو یہ شک کرنے والے جب اپنے بستروں پر سو گئے اور سوتے وقت اپنی اچھی خاصی شکل و صورت میں تھے لیکن آخری شب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سور بنا دیا اور یہ گھوڑوں پر کچرے اور گندگیوں میں پھرنے لگے یہ ساری روایت بہت عجیب و غریب ہے ابو حاتم نے اس کو جگہ جگہ سے الگ الگ ٹکڑے کر کے بیان کیا ہے میں نے ان کو سیاق و ترتیب قائم رہنے کے لیے بطور واقعہ مسلسل جوڑ لیا ہے یہ روایت تو دلالت کرتی ہے کہ معاہدہ اترا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر بنی اسرائیل کو ملا تھا ظاہر عبارت قرآن سے بھی یہ اخذ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منزل ہوا علیہ فرمایا ہے لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ معاہدہ اترا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صرف مثال کے طور پر فرمایا ہے اور یہ کہ جب انہیں عذاب کا ڈر بتایا گیا تو مطالبہ معاہدہ سے دستبردار ہو گئے اور کہا نہیں ہمیں معاہدہ نہیں چاہیے مجاہد و حسن رحمۃ اللہ علیہما تک اس کی اسانید بہت صحیح ہیں اور سب سے قوی دلیل یہ ہے کہ نصارہ اس معاہدے سے واقف ہی نہیں اور ان کی کتاب انجیل میں معاہدے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے اگر معاہدہ اترا ہی ہوتا تو انجیل میں جگہ جگہ اس کا ذکر آتا اور ایک بار نہیں متواتر انجیل میں مذکور ہوتا لیکن جمہور کا یہی خیال ہے کہ معاہدہ اترا تھا ابن جری رحمہ اللہ نے اسی خیال کو اختیار کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نی منزل علیکم فرمایا ہے اللہ کا وعدہ اور وعید حق ہیں اور یہی بات ثواب بھی معلوم ہوتی ہے اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ موسا ابن نصیر نائب بنی امیہ نے فتوح البلاد مغرب کے وقت وہاں معاہدہ پایا جس میں موتی جڑے ہوئے تھے اور قسم قسم کے جواہر کندہ تھے تو امیر المؤمنین ولید ابن عبد الملک کے پاس وہ بھیج دیا گیا یہ معاہدہ راستے ہی میں تھا کہ وہ مر گیا اب وہ اس کے بھائی سلیمان ابن عبد الملک کے پاس بھیجا گیا جو اس کے بعد خلیفہ ہوا لوگوں نے اس کے یاقوت اور جواہر وغیرہ دیکھ کر بہت تعجب کیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ سلیمان ابن داود علیہ السلام کا تھا واللہ عالم قریش مکہ کا سوال اور پیغام جبریل علیہ السلام مسند احمد نیز معجم الکبیر اور مصدرک حاکم میں یہ حدیث ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ صفا کی پہاڑی کو ہمارے لیے سونا بنا دیجئے تو ہم آپ پر ایمان لائیں رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا ایمان لاؤ گے کہا ہاں اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو صبح تک کوہ صفا سونے کا ہو جائے لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ مشرقین ایمان نہ لائیں گے تو بدترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر آپ یہ چاہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کر لوں اور ان پر رحمت کروں تو ویسا ہی صحیح رسول اللہ نے فرمایا اے پروردگار آپ کی توبہ اور رحمت چاہیے اللهم صل على محمد النبي الأمي